ابو یغفور نے بیان کیا کہا کہ ہم نے ابو زہا کے مجلس میں مہینے پر بحث کی تو انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ایک دن صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج رو رہی تھیں ہر زوجہ متحرہ کے پاس ان کے گھر والے موجود تھے مسجد کی طرف گیا تو وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اوپر گئے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک کمرے میں تشریف رکھتے تھے انہوں نے سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا انہوں نے پھر سلام کیا لیکن کسی نے جواب نہیں دیا پھر سلام کیا اور اس مرتبہ بھی کسی نے جواب نہیں دیا تو آواز دی بعد میں اجازت ملنے پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کیا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ ایک مہینے تک ان سے الگ رہنے کی قسم کھائی ہے چنانچہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دن تک الگ رہے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس گئے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار دو سو تین